إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله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 بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحسن الحسنى فادعوه بها محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں اس سور آراف کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے کہ ولی اللہ رسما الحسنہ میرے بندو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں فد بها جب تمہیں دعا کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کے انہیں اچھے ناموں کے ذریعے دعا کیا کرو قرآن و حادیث میں اسماء حسنہ کی بڑی قبیلت بیان کی گئی ہے اور اسماء حسنہ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں دو صورتوں میں بڑی وضاحت کی ہے ایک تو سورت الحشر کی آخری آیات میں هو اللہ الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادہ سے لے کر کے هو اللہ الخالق البارئ المصور آج تک پڑھتے ہوئے چلے نا ہے تو یہ تقریباً ان تین چار آیتوں میں اللہ نے بیان کیا ہے اور سور آراف کی اے آیت نمبر ایک سو اسی جس کو میں نے آپ آزاد کے سامنے پڑھی اللہ نے فرمایا ولی اللہ الحسن بها اور اسما حسنہ کے متعلق جہاں بڑی فضیلتیں آئی ہیں دو فضیلتوں کا تذکرہ آج ہم کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے نمبر ایک نبی علیہ صلاحب شاہ میرے فرماتے ہیں صحیح ہے حدیث ہے اے تسعون اسمن میتن اللہ واحدہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام بڑے اچھے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں لیکن جن ناموں کا تذکرہ قرآن حدیث میں آیا ہے ان میں ننانوے نام جو ہیں ان کی بڑی فضیلت ان کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے تو رب العالمین نے رشاط نمایا نبی رسم رشاط نمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ کے ننانوے ایسے اسماء حسنہ ہیں من آحا دخل الجنہ جو انسان ان ننانوے ناموں کا احساس کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گی پہلا ام پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اسماء حسنہ کا احساس کیا جائے احسا کہتے ہیں کہ تین خوبیاں اور تین چیزیں اس کے اندر پائی جائیں احسا نمبر ایک ان کو گنا جائے معلوم ہو کہ ہاں یہ کون کون ہیں نمبر تین ان نمبر دو ان کو حفظ کیا جائے نمبر تین اسماء حسنہ نے جو صفات اور جو خوبیاں اور کمال اللہ تعالیٰ کا بیان ہے اس کے متعلق ہمارا یہ خیال اور تصور ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اندر کمال پایا گیا ہے پایا اسی لیے اللہ نے اپنا نام یہ رکھا ہے اور پھر ہر انسان کلماگو کے لیے ضروری ہے کہ ان خصفات اور خوبیوں کو اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرے رب العالمین نے فرمایا اللہ ومن احسن من اللہ شیو اے لوگو اللہ تعالی کا رنگ اللہ کی خوبیاں جو ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو اللہ تعالی سے زیادہ خوبیاں کسی کی اچھی نہیں ہو سکتی اس لیے ہمیشہ یہ پہلی چیز یاد رکھیں اللہ تعالی کے جو نام ہیں وہ بامانا ہیں اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی خوبیوں والے ہیں ان خوبیوں کا ہمیں تصور ہونا چاہیے مثلا اگر آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے تو اس بات کا تصور ہونا چاہیے وہ واقعی اللہ رب العالمین سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے سورت سورت زمر کی زمر کی اس آیت پر غور کریں جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ انه هو الغفور الرحیم حدیثوں کے اندر آتا ہے عرب کا ایک قبیلہ بہت برائیاں بڑے گناہ کر ڈالی تھی اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان کی ہدایت دی وہ مسلمان ہونے لگے تو شیطان کو بڑی فکر لاحق ہوئی اگر یہ پورا علاقہ ایک ہی ساتھ مسلمان ہو گیا تو ہم نے صدیوں سے جو محنت کر کے ان کو گمراہ کیا تھا ہماری ساری محنت رائے گاؤں برباد جائے گی اب شیطان بڑا ہمدرد بن کر کے ان کے پاس حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ مسلمان ہو بھی جائیں گے تو مسلمان ہونے کے بعد بھی تو جہنم میں آپ کو جانا ہی ہے اب وہ لوگ سوچتے جہنم میں جانا ہے مسلمان ہونے کے بعد تو انسان ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جنت میں پہنچ جاتا ہے لیکن یہ ظالم پتا نہیں کون ہمارے پاس آ کے کہتا ہے کہ کتنا اگر کلمہ پڑھ بھی لیے تو جہنم میں جانا ہے پوچھتے لوگوں نے پوچھا کیوں کہا کہ اللہ رب العالمین تم نے سینکڑوں زنا کیا ہے سینکڑوں قتل کیا ہے ساری زندگی شراب نوشیاں کی ہیں ہزاروں تم نے چوریاں کی ہیں آخر اللہ تعالیٰ کیا ہاں معاف کرنے کی بھی تو کوئی نہ کوئی حد متعین ہوگی اتنے گنا تھوڑی معاف کر دیں گے تم نے سو دن کیا تو دو چار معاف کرے گا لیکن کچھ نہ کچھ تو پکڑے گا اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح سے بد بخت نے ان کو شک میں ڈال دیا اب وہ سوچتے ہیں مسلمان ہو کر کے بھی جہنم میں جانا ہے تو کیا کا فائدہ ہے کلمہ پڑھنے سے واقعی سامنے والا صحیح کہہ رہا ہے اللہ اور ستار تو ہے لیکن اب ایسا نہیں کہ آپ سو سو ہزاروں گناہوں کو معاف کر دے اللہ کی ہاں معاف کرنے کی بھی تو کوئی حد متعین ہوگی اب وہ بیچارے ایمان لانے سے رک گئے جو مسلمان جو مرد مومن اس قبیلے کے پیچھے محنت کیا تھا اس نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے بھائی ہیں عام لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے ہیں اب انہوں نے اپنی بات بتائی کہ بھائی مسلمان ہو جانے کے بعد بھی تو جہنم میں بھی جانا پڑے گا ہم کو اس نے کہا کیوں کہا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی معافی کی دو گنا پانچ گنا سو گنا دس گنا بیس گنا معاف کرے گا اب ایسا نہیں کہ ہزاروں ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اگر آدھے بھی گناہوں کو معاف کیا تو آدھا گنا تو جہنم میں لے ہی جائے گا ہمیں اب سامنے والا والے صحابی جنہوں نے ان کے پیچھے بڑی محنت کیا تھا وہ بڑے پریشان ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور پورا قصہ بیان کیا اللہ رب العالمین نے فوراً نبی علیہ السلام پر وہی نادل کی یہ سورہ زمر کی آئے کلیا ابادی من رحمت اللہ اے ہمارے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دی جو مسلمان ہونا چاہتی ہیں لیکن شیطان انہیں بہکا رہا ہے کہ رب کتنے گناہوں کو معاف کرے گا ارے کچھ کو معاف کرنے کے باوجود باوجود بھی بہت سارے گناہ باقی تمہیں میں جانا ہے میرے ان بندوں سے کہہ دی کہ لا رحمت اللہ بہت تمہارے گنا ہے لیکن رب کی رحمت تمہارے گناہوں سے لاکھوں گنا بڑی ہے خبردار لا سکنا تم رحمت اللہ میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ پھر دونوں جميعا اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے کسی ایک گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھے گا الغفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بے انتہا معاف کرنے والا ہے اور اپنے دھندوں پر بہت ہی ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے ہمیشہ جب ہم کہیں الحمد للہ اور رحمان الرحیم یہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں اسماء حسنا رحمان اور رحیم کا تذکرہ ہے پہلے نمبر پر ہم مسلمانوں کا کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے شان رحیمی اور مہربانی پر جانی چاہیے واقعی اس کائنات بھی اللہ تعالیٰ سے بڑا مہربان اپنے مخلوق اور کوئی نہیں ہو سکتا صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حادیث حدیث کی اس حدیث پر دوستوں بڑا غور کرو ابو رضی اللہ تعالیٰ ہیں اے لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رحمت رحمت اللہ اللہ اے رب العالمین نے اپنے رحمت کو اپنی مہربانی کو سو حصوں میں تقسیم کیا ہے سو حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ان سو حصوں میں سے جزان سو حصوں میں سے ننانوے حصے تو اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے ابھی کسی کو دیا ہی نہیں ہے وہ ان واحدہ اور صرف ایک حصہ اللہ رب العالمین نے جب سے دنیا بنائی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی ساری مخلوقات میں اسی ایک حصے کی مرحمت کو تقسیم کرتا آ رہا ہے آج تک اللہ تعالیٰ پھر نے ساتھ نمایا ہے دیکھو وہ بیداری کا وہ داری جلد یا تراہ ملک وہی ایک حصہ اللہ تعالیٰ جو آدم علیہ السلام شام کے زمانے سے تقسیم کر رہا ہے انسانوں میں جنوں میں حیوانوں میں جانوروں میں اللہ کے رسول نے فرمایا اسی ایک حصے کی وجہ سے ہر مخلوق دوسرے مخلوق پر مہربانی کرتی ہے پھر آپ نے ساتھ نمایا ہتال ہر ہاں یہاں تک کہ تم اب گھوڑے کو دیکھو گی گھوڑے کو دیکھو اس کے بازو میں اس کا چھوٹا سا بچہ رہتا ہے اگر اللہ رسول نے فرمانا اس جانور کا پیر اس کے بچے پر پڑ جاتا ہے اور بچہ کیسے طرفا فوری طور پر اللہ رسول فرماتے ہیں بھرا دیکھو وہ جانور فوراً ہٹا پیر ہٹایا اور اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر کے پیار کر کے اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ نے ساتھ فرمانا ایک جانور اپنے بچوں پر جو مہربانی کرتا ہے رحم کرتا ہے اسی ایک حصے کا ہاں، ہاں، نتیجہ ہے نبی علیہ السلام یہ حدیث بیان کیا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ایک حصے کی محبت کا آنند یہ ہے ننانوے حصے اللہ نے اپنے پاس کیوں رکھا ہے اس کو کیوں نہیں دے دیا مخلوقات کو اللہ کے رسول نے ارشاد رشاط ننان جو حصے امسا کا اندہ اپنے پاس رکھا ہے کہ کے دن اپنے نیک بندوں میں تقسیم کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے صالحین محسنین متقین جب رب العالمین کے سامنے قبر میں حشر میں اور رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں ننان رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو رحمتوں کا مستحق بنائے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتیں جب تقسیم کیا اپنی مخلوقات میں تو اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ تعالی نے اگر اپنی رحمت یہ خوبی عطا کیا ہے تو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے متعلق رب العالمین نے فرمایا من اللہ کا رہ ہمارے نبی اللہ رب العالمین کے فبر و کرم سے المہربانی سے اللہ نے جو آپ کے دل میں رحم ڈال دیا ہے اسی کی برکت سے آپ پوری امت کے لیے بہت ہی زیادہ نرم دل اور ان سے محبت کرنے والے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ پوری زندگی جب یہ اطلاعات اسلام کی گزر گئی کبھی آپ نے تعلیم سے بدلا نہیں لیا اپنی ساتھ کے لیے کبھی سے کسی سے انتقام نہ لیا نبی رہسرا شام کے بارے میں سے لیے فرمایا اللہ نے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین اے لوگوں ہم نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے نبی علیہ اللہ کے اللہ رب العالمین کی اعلیٰ درجے کی صفات جیسے الرحمن الرحیم انہی میں سے ایک بڑا زبردست نام اللہ تعالیٰ کا سلام ہے اللہ انت السلام ومنک کا سلام یاد قیاد الجلال اے سلام کے معنی آتے ہیں سلامتی محفوظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جب اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام یہ سامنے آئے تو اس کے ذہن میں تصور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے سلا زیادہ <coughs> اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی کسی کو سلامتی ادا کرنے والا نہیں ہے اور یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے جیسے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الدب المفرد میں اور امام بشار رحمت اللہ علیہ اپنی مسرت میں بسند شہید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا اے لوگوں ان ان من اسماء اللہ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے وہ اور اللہ نے اپنے ناموں میں سے یہی ایک نام زمین پر اتارا ہے اور اللہ کے اس نام کو خوب کثرت سے پھیلاؤ پھر آپ نے ساتھ سمایا مسلم یہاں تک کہ ایک مسلمان اگر کسی قومی کسی مسلمان قوم کی طرف سے گزرتا ہے یہ راستہ پکڑ کے جا رہا ہے سامنے کوئی مسلمان نظر آیا آپ نے ساتھ نمایا ایک مسلمان نظر آئے یا پوری جماعت نظر آئے وہ مسلمان وہاں رک کر کے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے سامنے اس اس میں ہنسنا حسنا اور اس کا یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ نے ساتھ نمایا کوئی مسلمان یا اللہ تعالیٰ کے اس نام کو اپنے بھائیوں پہ گزرتے ہوئے سامنے آتے پیش کیا السلام علیکم اب اگر اللہ اکبر آن سامنے والے اگر جواب دے دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے ان کو بھی ثواب ملا تم کو بھی ثواب ملا لیکن سلام کرنے والے کے درجے کو اللہ نے بلند کر دیا کیوں بے تب کی رہی ہوں سارے لوگ بھولے تھے اپنے کاروبار میں تھے اپنے مشغولیتوں میں تھے لیکن گزر کے السلام علیکم کہہ دیا تو سینکڑوں کو اللہ کا نام یاد آ گیا اور سب نے کہا وعلیکم السلام انسان اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ کے نام کو پھیلایا اور یہ واضح کیا اے مسلمان ہو ہماری طرف سے السلام علیکم اللہ تمہیں سلامت رکھے اور تمہاری جان اور مال کو میری طرف سے محفوظ سمجھو نہ ہم تمہاری جان کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ ہم تمہارے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں جو ہم عبد السلام ہیں سلام کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی استفاد کو ہمارے اندر آنا چاہیے نبی السلام صاحب فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ بڑے ہر دماغ تھے سلام تو کیا آپ نے لیکن سلام کا جواب نہ دیا تو اللہ رسول نے فرمایا پرواہ نہ کرو کیوں یہ اگر خاموش رہے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا من ہوا خیر انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا تیرا سلام رائے گا نہیں گیا اللہ رب العالمین اور اللہ تعالی کے سارے فرشتے تیرے اس سلام کا جواب دے دیجیے اس لیے سامنے والا سلام کا جواب دے یا نہ دے لیکن تم سلام ضرور کیا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے بہت ساری خوبیاں ہیں ایک دوسرے کو معاف کرنے اللہ غفار ہے جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام غفار اور غفور ہے تو دو چیزوں کا خیال ہو ایک تو یہ کہ اللہ سب سے زیادہ مفرت کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ خوبی کچھ نہ کچھ ہمارے اندر بھی آ جائے رہا ہے ہمارے ساتھ کسی نے ظلم کیا کسی نے غلطی کیا یا کسی نے کچھ ہمارے بارے میں زبان درازی کر دی انتقام لینے کے بلا اسے معاف کر دیا جائے جیسے کہ نبی سراف صاحب نے ساتھ نمایا ارحم ہو اے ملا ارحم لا ارحم اے لوگو اللہ کے بندوں پر مہربانی کرو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہوگا ملا ارحم لا ارحم جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتے وب فیرو ایک دوسرے کو معاف کرو من لا یغفر لا یغفر جو اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا یہ اللہ رب العالمین کے ناموں کی خوبیاں ہمارے اندر آنا ضروری ہے اکول کو لہٰذا وہ سکر اللہ من کل تنظیم آتوں کو ملے گی الحمد للہ وقفا وسلام اللہ اما بعد دوسری چیز دوستو جو اسماء حسنہ کے متعلق قرآن تعلیم دی کیا ولی اللہ اسما الحسنہ اے لوگوں اللہ تعالی کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں جب تم کو دعا کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں اچھے ناموں کے ساتھ دعا کرو انسان محتاط ہے حاجت مند ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے اسموں کا اسما کا اللہ کی صفات کا صحیح معنوں میں علم ہو تو اسے کیا چیز مانگنی ہے اسے اچھی طرح سے احساس ہوگا کہ اللہ کے کن ناموں کا واسطہ بھی اللہ کے کس ناموں کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اگر صحیح معنوں میں اللہ کی ذات کا وسیلہ پکڑ لو تو زندے مردوں کی کوئی وسیلے کی ضرورت تمہیں نہیں رہ جاتی نبی رہے خراسان کا امن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امام ترمیدی رحمت اللہ نے اپنی سنن میں نقل کیا کہ نبی علیہ السلام کا معاملہ تھا ادا کارا بہو ادا کارا بہو امر جب نبی علیہ السلام کو کسی پر کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو سب سے زیادہ نبی علیہ السلام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے جن اسماء حسنا کا استعمال کر سے وہ دو تھے اللہ اکبر یا حیو یا کئی یا حیو یا کئی برحمتی کا استغیث استغفر کا واتوب الی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کبھی کوئی کوئی پریشانی ہوئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی نبی کا واسطہ نہیں بلکہ سیدھے اللہ تعالیٰ کا سما حسنا یا حیو یا رحمتی کا ایسے ہمیشہ زندہ رہنے والے سب کو زندہ رکھنے والے ہمیشہ قائم رہنے والے پوری کائنات کو قائم رکھنے والے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے ہر بے رحمتی کا سگیز ہم آپ کی رحمتوں اور مہربانیوں کی فریاد کرتے ہیں اس دعا کو کثرت سے پڑھتے نبی علیہ شاہ کو سنم اللہ حضمر حضرت امام نے صحیح رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک دن ہم لوگ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انس المالک کے واقعہ بیان ہے بیان ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا فلما وسجد وتشهد جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا رکوع کیا سجدہ کیا تشہد کیا اب دعا مانگنے لگا زور زور سے دعائیں کر رہا تھا اور نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ بیٹھے اس کے پورے نماز کا معائنہ کر رہے تھے اور اس کے ساری باتوں کو سن رہے تھے کہتی ہے جیسے وہ پر تصور سے فارغ ہوا کہتا ہے اللہ حسن ہے تم یاد کر لو کہتا ہے اللہ اصلوں کا بے ان الحمد لا الہ الا انت الحنان والمنان بدی السما بدی السماوات والارض اے یا ذل جلال والاکرام یا حی یا کا یہ دعا اس لوگ نے پڑھی اللہ تعالیٰ کے اسما حسنا کا حوالہ دیا اللہ اکبر نہ کسی زندے کو شامل کیا نہ کسی مردے کو بندہ نیچے ہے اوپر سننے والا رب ہے بیچ میں کسی کی کوئی ضرورت پڑی ہی نہیں لیکن ہمارا معاملہ ہے وہاں پہنچانے کے لیے بھی پہلے مردوں کے پاس جاؤ اللہ ہو کر پتا نہیں رہ گئی کہ لکی نواز وہاں تک پہنچی اس گارنٹی نہیں میرے بھائیوں نبی نبی رہسرا نے سنا کہ بندہ دعا کر رہا ہے اور بڑے شوق سے کہتا ہے بے لا لا الہ الا انت المنان والحنان السماوات والارض یا یا ذل جلال والاکرام حی قیوم اے تو آم دعا بھی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون بے مزاد تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کن الفاظ کے ساتھ اللہ کے کن ناموں کے ساتھ دعا مانگی ہے صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں اس نے کن الفاظ کے ساتھ دعا مانگی نبی رہ سامنے ساتھ رمایا سن لو ولدی نرس محمد اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو تمہارے سامنے کمرے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لقد دا لقد دا بسم اللہ العظیم اذا تويا اجابا واذا تويلا اوتا اس نے اللہ رب العالمین کے ایسے اسم آدم کے ساتھ ایسی اسماء حسنہ کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ جب کسی بندے نے اللہ کے ان ناموں کا واسطہ دے کر کے اللہ کو پکارا اگر دعا مانگی اللہ دعا قبول کر لیتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کر دیتی ہے اللہ برین حضرت جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سُن نے کی حدیث نبی علیہ نے ارشاد نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں ایک شخص نے دعا مادنی شروع کیا کہتا یا دل جلال ولی کرام یا دل جلال ولی کرام یا جلال جلالی کرام اس نے اس کے بعد اس نے اپنی حاجت رکھی اپنی ضرورت رکھی نبی صلاحت سلام نے ارشاد فرمایا اے لوگ آپ نے فرمایا یا عبد اللہ اللہ کے بندے تو نے اللہ کے ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے اللہ انتظار کر رہا ہے تو کیا مانگنا چاہے ہے رب تجھے دے دے بھائی یا کل لی و لکھ نبی ریسا تو سامنے ساتھ ہمارا اے لوگوں میں آل جلا لی والا اللہ کے دعا مانگنے میں ان دونوں ناموں کو پکڑ لو یا دل جلال والاکرام بہت ساری روایتیں ہیں نبی علیہ صاحب اسما عمری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام صاحب ہمایا اے لوگوں اے لوگوں من ہم او او سکھ من شدت جس مسلمان کو کوئی ٹینشن لاحق ہو جائے اس کو کوئی تنگی لاحق ہو جائے کوئی جسمانی بیماری تکلیف اس کو اے اس پر مسلط ہو جائے یا کسی سختی میں وہ گرفتار ہو جائے یہ چار چیزیں ہیں من ہم او غم من او شدت آپ نے یہ چار چیزیں ہیں جس کو کوئی غم لاحق ہو جائے جس کو کوئی ٹینشن لاحق ہو جائے جس کو کوئی بیماری کھو جائے یا کوئی سختی اور پریشانی مبتلا ہو جائے اگر اس بندے نے اللہ کو پکارا اور کہا کیا اللہ اللہ ربی لا شریک لا یا اللہ اللہ ربی لا و کو بہ یہ لفظ اللہ رب رب یہ بڑے بہترین ناموں میں سے جس انسان نے اپنے ٹینشن میں اپنی بیماری میں اپنی پریشانی میں کسی شکتی میں اگر اس نے کہا اللہ اللہ ربی لا عشر کو بہ سیاح یا لا شریک کرا اللہ علیہ وسلم نشاط فرماتے ہیں اللہ کد اجیبا کہا اللہ کہنا کہ یہ ایسے نام ہے اللہ اللہ ربی لا اشرف بھی سیا جس نے کسی بھی پریشانی میں پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کی دعا کو قبول کر لی تھی اللہ تعالیٰ سب کمل کی توفیق نصیب فرمائے ایک محدث نے بڑا طویل واقعہ ہے پورا تو نہیں بیان کر سکتا عبد الرحمان علی فریقی رحمت اللہ علیہ یہ افریقہ سے حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلے سمندری راستہ تھا کشتی پر جا رہے تھے ہواؤں نے ایسا جھونکا دیا جن کی کشتی مڑ گئی اور روم کے حدود میں پہنچ گئی اس وقت روم سے مسلمانوں کی لڑائی چل رہی تھی وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا تھا فتح ہوا تھا اس کو جو ہے فورن رومیوں نے پکڑ دیا لے گئے پہلے سے جو مسلمان قیدی موجود تھی یہ آج کے دن عبد الرحمان بن زیاد بن علوم ابھی رحمت اللہ علیہ کو بھی پکڑا گیا جیل میں ڈال دیا گیا ان کے دین ان کے اخلاق مسلمانوں کے کیریکٹر سے روبی بادشاہ نے وہاں کے پولیس کو جیل والوں کو کہہ دیا تھا ان کو نہ کرنا گرفتار رکھو اتفاق عید کا دن آ گیا عید الفطر کا دن تھا عید الفطر کے موقع پر روبی بادشاہ نے جو شاہی تھا ذرا نرم دل کیا یہ ہمارے یہ قیدی ہیں یہ مسلمان ہیں ان کے عید کا دن ہے ہر ایک کے لیے نیا جوڑا بہترین قسم کا کھانا اور عید عید کی کی نماز پڑھنے ایک جگہ جیل میں رکھ دیا جب ان لوگوں نے کے دن اچھے کپڑے پہنے اور بہترین قسم کے کھانے پائے دیکھا بادشاہ نے یہ بیچارے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں ایک عیسائی عورت آئی بادشاہ کے محل کے سامنے اپنے کپڑے کو آ گزارا اور اڑیا ہو کر کے اپنے بالوں کو نوچتی ہے چیختی چلاتی ہے بادشاہ نے کہا یہ کیا تھا تماشا ہے لوگوں نے جا کر کے اس عورت کو پکا اور کہا کیا بات ہے تو نے اپنے کپڑے کیوں جلا دیے اپنے سینے کو کیوں پیٹ رہی ہے اور اس طرح سے کیوں تم یہاں شور مچا رہی ہے کہتی ہے ہم نے سنا ہے کہ بادشاہ نے عرب کے مسلمان جو گرفتار ہیں آج عید کے دن ان کو نئے جوڑے عطا کیے اور عید کے دن ان کی سرائے معاف کی ہیں اور ان کے لیے بہترین سے بہترین خوشی کے کھانے مہیا کیے ہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ یہ وہ عرب ہیں جنہوں نے میرے شوہر کو قتل کر کے مجھے بیوہ کیا میرے بچوں کو قتل کر کے مجھے لاورت بنایا میرے باپ کو قتل کر کے بغیر باپ اور بھائی کے میں زندگی گزار رہی ہوں مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے میں برداشت نہیں کر سکتی اتنا ہنگامہ کیا کہ بادشاہ نے کہا آج عید کے دوسرے دن ان تمام اربوں کو پکڑو اور سب کی گردن باہر دیا جائے سارے جیل کے پگائے لائے گئے سارے مسلمان پیش کیے گئے عبد الرحمان بن بن عنو رحمت اللہ نے جو محدث وقت تھے ان کو بھی سامنے لا کر کے کھڑا کیا گیا لیکن ان سے پہلے چار پانچ قیدی اور تھے ایک کی گردن ماری گئی دوسرے کی گردن ماری گئی اور یہ اپنا کچھ پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ رب نے کو بھی سیاح اللہ اللہ اسے کو بھی سیا اللہ اللہ اسے کو بھی سیا یہ آہستہ آہستہ پڑھ رہے وہ چل رہے ہیں بادشاہ نے دیکھا اتنے قیدی ہیں سب کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ مولوی جو ہے یہ کچھ ہو رہا ہے تو کسی نے کہا تھا وہ آپ کے ہاتھ میں بد دعا دیتا ہوگا بہرحال ان کی باری آئی پکڑ کے لایا گیا تو بادشاہ نے کہا تمہارے ہو رہے تھے ہم کو دعا دے رہے تھے کہا نہیں میں بد دعا نہیں دے رہا تھا میں دعا پڑھ رہا تھا اللہ اللہ ربی لا بھی کہا ہاں، یہ دعا پڑھ رہے تھے کہا جی ہاں یہ دعا پڑھ رہا تھا کہا یہ دعا ملی مل تجھے کہا ہمارے نبی نے بیان کیا ہے اتنا کہتے ہی بادشاہ نے پڑا اور کہا کہ یہ جتنے مسلمان قیدی ہیں سب کو آدھار کر دو یہ اپنے اپنے وطن واپس چلے جائیں اللہ کی کسان اس لیے جو کلمات پڑھے ہیں یہ کوئی انسان اپنے سے نہیں کہہ سکتا اسی وقت بتا سکتا ہے جب اللہ آسمان سے اسے نازل کرے گا یہی دعا ہے جو حضرت عیسیٰ سارے اپنے لوگوں کو سکھلائی تھی اللہ ہو ہو ربی لا اشر کو بھی سیا اس دعا کی برکت سے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے کی تو نصیب فرمائے اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو الہ ہم میں جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما جو مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو مریض ہیں شفا کلی عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دیں جو پریشان ہار اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولت اللہ تعالیٰ ان کو کلی عطا فرما ہر کسی کی بیماری سے اللہ انہیں صحت نصیب فرما العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس رئیسدورہ اور ان کے ساتھیوں اور تمام کام کو اللہ تعالیٰ نیک کے کی توفیق نصیب فرما ہر اچھے کام کی توفیق دے اور ہر برے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک دے العالمین ان سے وہی کام ہے جو ملک کے لیے دین کے لیے ملت کے لیے وطن کے لیے قوم کے لیے فائدے مند ہو اور ہر ایسے کام اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جو قوم اور ملت کے لیے وطن اور لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو اور خاص طور سے جس شہر کے اندر رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ کو اللہ تعالیٰ امن و امان اور صحت اور آفیت نصیب فرما ان سے کار ان کو کار کار خیر استعمال فرما فرما ہر غلط کام اسے سے اللہ اللہ تعالیٰ جس میں آپ کی رضا نہ ہو ان کی صلاح نہ ہو امت کی فلاح نہ ہو اللہ تعالیٰ ہر ایسے کام سے ان ان کے ہاتھوں کو روک لے اللہ اللہ اللہ اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد رحمكم بالعدل عن لعلكم مطلب کمرہ سے کم باہر آہ